السلام علیکم welcome to C S five O six web design and development my name is Umair Javed and I take you through this course the course of web design and development is designed to make you understand what are the different nitty gritties in that we have to face while designing and developing a web application web application کے علاوہ ڈفرنٹ اور بھی پرسپیکٹو میں بات ہوگی نیٹ ورک کمیونیکیشن کے اوپر بات ہوگی کلائنٹ سرور ماڈل پہ بات ہوگی انٹرپرائز لیول اپلیکیشن پہ بات ہوگی so web design and development کا کورس جو ہے it will teach you a lot of different things it will teach you a lot of different techniques it will actually teaches you how to develop commercial grade software grade web based application ذرا کورس اسٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس کورس میں ہم کیا کیا چیزیں کریں گے کیا کیا چیزیں دیکھیں گے سب سے پہلے اس کورس کے ڈفرینٹ ماڈیولس پہ بات کرتے ہیں جب آپ ویب ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو کچھ آپ کے خیال میں شاید آتا ہو کہ ہم ایک ویب سائٹ سی بنا دیں گے یا static static H T M L pages اور کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹس پہ کوئی ویب سائٹس ہی بنا دیں گے اس کورس میں آپ اس سے کہیں زیادہ سیکھیں گے this course is not about teaching you website development this course is about teaching you an enterprise level application development جس کا ایک ویب انٹرفیس ہوگا ویب بیسڈ اپلیکیشن ہوگی اب جب بھی کسی ایسی ویب بیسڈ ایپلیکیشن کی بات کریں گے تو ہمیں اس کے اندر ایک کوئی نہ کوئی پروگرامنگ لینگویج استعمال کرنی پڑے گی so for you been familiar with C plus plus and I guess اس میں آپ نے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ بھی کی ہوگی اسٹرکچر پروگرامنگ بھی کی ہوگی لیکن جب آپ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز دیکھیں گے جو لیٹسٹ اپلیکیشنز آ رہی ہیں اس میں ہمارے پاس A S P dot net کے اندر جیسے ہم سی شاپ وغیرہ یا وی بی ڈاٹ نیٹ استعمال کر سکتے ہیں وی بی سکس ہم پرانے اے ایس پیز کے اندر یوز کرتے تھے سملرلی جو جے ٹو ڈبل اور سن کی ٹیکنالوجیز ہیں ان میں ہم جاوا اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں جاوا کو ایز اے لینگویج یوز کرتے ہیں تو اس کورس میں بھی ہمیں اگر ایک اپلیکیشن پوری بنانی ہے جس کا بیک اینڈ ہے مڈل ٹیئر ہے فرنٹ اینڈ ہے تو ہمیں کسی لینگویج کے ساتھ کام کرنا پڑے گا جو ہم نے لینگویج چوز کیا آپ کے لیے اس کورس کے لیے that is Java because Java is open source سب کچھ اس کے اس سے related open source tools available ہیں بہت سارے and it is widely use Java کیوں چوز کی گئی ہے ویل ٹاک اباؤٹ اٹ انا in the next lecture let's discuss کہ ہم اس میں سیکھیں گے کیا کچھ uh, ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ کورس کسی لینگویج کا uh, کو سکھانے کے لیے نہیں ہے language as a by product آپ سیکھ ہی لیں گے ساتھ لیکن ہمیں لینگویج اسٹارٹ میں چاہیے ہوگی تاکہ آپ جو ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز ہیں وہ دیکھ سکیں سب سے پہلے تو جب ہم اس کے کورس آؤٹ لائن کی بات کرتے ہیں تو کورس آؤٹ لائن کو ہم نے آپ کے لیے ڈفرینٹ ماڈیولس میں ڈیوائڈ کیا ہے یہ ماڈیولس ہم تھوڑا سا مکس کر کے ڈسکس کریں گے پر ماڈیولس میں جو ہم نے کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے وہ اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ آپ ریلیٹڈ ایریاز کو سمجھ سکیں تو سب سے پہلے ہم جو انٹروڈکشن کریں گے وہ ہم سیکھیں گے language fundamentals so let's figure out کہ لینگویج فنڈامینٹلس میں یا انیشیل ماڈیول میں ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں introduction and basic programming in Java that is our first module جس میں ہم اپنا لینگویج کا بیسک سینٹیکس دیکھیں گے for C plus plus programmers I tell you how you can convert to Java programming style Java میں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کیسے کی جاتی ہے you must be familiar with object oriented programming in C plus plus will see how you can do it in Java exception handling کا میکینزم جاوا میں کیسے ہے آئی او اسٹریمس کیا ہیں یہ ساری چیزیں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں The purpose uh, of doing this module is to quickly convert you or to quickly teach you the syntax of Java. I won't be spending a lot of time on this module. Um, I would spend a rather sizable amount, but it won't take our entire time. اور اس میں ہماری پیس بھی کافی فاسٹ ہو گئی سو آئی ہوپ کہ آپ اپنی پرانی آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کی جو پریکٹسز تھیں جو ٹیکنیکس تھیں ان کو اچھی طرح ریوائز ایک دفعہ کر لیں پہلے سے پہلے ویک میں تھوڑا سا چیزوں کو دیکھ لیں کیونکہ یہ ماڈیول کور کرنے کے بعد we will be equipped with the basic tools جن کو یوز کر کے ہم آگے اپلیکیشنس بنا سکتے ہیں سو آئی او اسٹریمس کے بعد جو چیز پرابلی آپ کے لیے نئی ہو وہ G U I's and event handling ہے ہم دیکھیں گے کہ ایک جی او آئی فرنٹ اینڈ کے ساتھ کیسے ایک اپلیکیشن بنائی جاتی ہے and how we can handle different events اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم اس کے تھوڑے سے گرافکس دیکھیں گے اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہم کہ گیم گیم پروگرامنگ کیسے کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ اینیمیشنز یا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں I try to cover this part we will do database connectivity database اگر پڑھی ہو ابھی آپ نے ڈیٹا بیس کا ڈیزائن سیکھا ہوگا اور uh, اس کو یوز بھی کیا ہوگا تو how you can connect to a database from a Java program یہ ہمارا ماڈیول ون ہوگا اس کے بعد جو ایک ایکسائٹنگ چیز تھوڑی آپ دیکھیں گے دیٹ از نیٹورک پروگرامنگ آج تک جتنی بھی آپ نے پروگرامنگ کی ہے that is that must your program entire program must be residing on a single machine یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ how we can distribute our program socket based client server programming کیسے کی جاتی ہے یا ریموٹ میتھڈ انوکیشن کیسے کی جاتی ہے socket based client server programming کے اندر آپ دو کمپیوٹرس کے بیچ میں میسیجز بھیجیں گے یوزنگ ساکٹس ان کے بیچ میں کمیونیکیٹ کرائیں گے سملرلی جو ریموٹ میتھڈ انوکیشن کی تکنیک ہے وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ کیسے آپ ایک مشین پہ بیٹھ کے دوسری مشین پہ پڑے ہوئے آبجیکٹس کو اسی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ کے وہ لوکل مشین پہ پڑے ہوں جو یہ دو ماڈیولس ہم نے ڈسکس کیا ہے یو مائٹ بی وانڈرنگ کہ ان کا کیا تعلق ہے ہمارا ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے کورس سے تو انیشیل ماڈیول جو میں نے ڈسکس کیا وہ تو ہمیں جاوا کا سینٹیکس سکھا رہا ہے بیسیکلی ہمیں کنورٹ کرا ہے ایک ایسی لینگویج کی طرف جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں آگے انٹرپرائز اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میں جس کو ہم گیم پروگرامنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں ویب بیسڈ اپلیکیشنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں بہت سارے اور کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو second module network programming کا ہے وہ آپ کو اس لیے کرایا جا رہا ہے تاکہ آپ کی فاؤنڈیشنس بلڈ ہو جائیں آپ دیکھ سکیں کہ دو کمپیوٹرس میں کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے کلائنٹ اور سرور آرکیٹیکچر کیسے ہوتا ہے اور جب ایک کلائنٹ سرور کو ریکویسٹ بھیجتا ہے تو سرور جو رسپونڈ کرتا ہے تو انڈر لائن میکینزم کیا ہے ونس وی فگر آؤٹ کہ انڈر لائن میکینزم کیا ہے تو آئی ایم شیور کہ جو ٹاپ لیئر کے پروٹوکولس بلڈ کرنا ہے اور اپلیکیشن بلڈ کرنا ہے that will be much easier and will be much natural and logical for you کہ آپ ان کا آرکیٹیکچر بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں اور ان کو بلڈ کر سکیں یہ والی چیز جو ہے ہماری فاؤنڈیشن بلڈ کر دے گی ماڈیول ون اور ماڈیول ٹو اب جب ہم یہ فاؤنڈیشن بلڈ کر چکے ہوں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیج پہ ہم کیا کر رہے ہوں گے نیکسٹ ماڈیول میں will start learning web application development web application development جب ہم کریں گے تو اس کے اندر we will see the introduction to basic web technologies جو ہمیں جے ٹو ڈبل ای کی انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے that will include J S P's Java server pages servlet Java server faces Java beans and other J two double E technologies may be E J B's یہ ساری ٹیکنالوجیز جو ہیں we will use these technologies we will see how to build an application with these technologies اور ان کو اپنے سافٹ ویئر کے اندر کیسے انکارپوریٹ کیا جاتا ہے اس ماڈیول میں ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ what is the what are the different softwares that we need to run these different classes جیسے جاوا سرور پیجز یا سرولیٹس یا جی ایس ایف کو رن کرنے کے لیے ہمیں کون سے سافٹ ویئرس چاہیے how do we install the software configure the software and make our application run this will take good amount of our time and once we are through with these technology is the next step is to concentrate on application design جوائنلی ڈیزائن جو ہوتا ہے وہ ڈیولپمنٹ سے پہلے کیا جاتا ہے لیکن جب یہاں پہ ہم نے کورس میں لے آؤٹ تھوڑی سی اس طرح رکھی ہے کہ انٹروڈکشن آپ کو کروا دیں ڈیولپمنٹ کا تاکہ جب ہم ڈیزائن پہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کا نام لے رہے ہوں مختلف باتیں کر رہے ہوں جی ایس پی سب لیٹ بولیں تو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ کیا چیزیں ہیں جب ہم ایک اسٹارٹنگ لیول پہ ڈیولپمنٹ کو دیکھ چکے ہوں گے تو then we will move to web enterprise application design یہاں پہ بار بار میں ویب کے ساتھ ایک انٹرپرائز کا ورڈ یوز کر رہا ہوں just to emphasize that the goal is not just to make simple website the goal is to make good grade commercial grade large software enterprise so that is why I consistently word enterprise along with web so web web enterprise application design کے اندر we will see what are the different architecture options that are available are web application کچھ ماڈل ون ماڈل ٹو اور لیٹسٹ جو آرکیٹیکچرز ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے دیکھیں گے کہ آرکیٹیکچرس کی کیا ریکمنڈیشن ہیں یہ آرکیٹیکچرز بہت سالوں کی محنت کے بعد اور ڈفرینٹ ڈیولپرس کی کانٹریبیوشن سے ڈیزائنرس کی کنٹریبیوشن سے ایوالو ہوئے ہیں and these are the good architectures these are generally comprise of best practices تو ہم بھی ان آرکیٹیکچرس کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں اور ان پہ ہم اپنی اپلیکیشن کیسے بلڈ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ کامنلی یوزڈ جو ہیں ڈیزائن اسٹریٹجیز ان کے بارے میں بات کی جائے گی اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ جس کی ہم پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی ساتھ کریں گے وہ ہے کہ لیئرس میں کیسے پروگرامنگ کی جاتی ہے آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ڈیفینیٹلی ڈسکس کیا ہوگا ہائی کپلنگ اور کیا پرابلمس ہوتے ہیں لو کوہیشن ہو تو کیا پرابلمس ہوتے ہیں ہمیں اپنے اپلیکیشنس کے اندر low coupling high cohesion architectures اچھے لگتے ہیں تو یہ لیئرس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ ٹاسک اچیو کیا جاتا ہے اور کیسے باقی ڈیزائن اسٹریٹجیز کو اپلائی کیا جاتا ہے یہ ہمارا وہ کور ایریا تھا کورس کے بارے میں جو کہ ہم کور کرنا چاہیں گے بیسک جاوا کا سینٹیکس جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے نیٹ ورک پروگرامنگ دیکھ رہے ہوں گے ویب ٹیکنالوجیز تھوڑی سی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ ویب کی ڈیزائن اسٹریٹجیز کیا ہیں because this course is about development as well as design یہ سارے کام کرنے کے بعد اگر still we get some time تو ہم ایک اور ماڈیول جو ہے اس میں سے کچھ چیزیں کور کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ ویب سروسز کیا ہوتی ہیں ایکس ایم ایل اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ اسٹف ہے ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں جیسے ایکسیسلٹی ایل ٹی ہے اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں ایکس پاتھ وغیرہ ہیں وہ ہم دیکھیں گے کوشش کریں گے کہ کیا ہیں ڈیزائن پیٹرنس کیا ہوتے ہیں اور کہاں پہ کس طرح سے اپلائی کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاٹ نیٹ کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کو ہم جی ڈبل ڈبلی کے آرکیٹیکچر کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو یہ والا ہمارا جو ماڈیول ہے یہ تھوڑا ٹائم ڈپینڈنٹ ہے اگر ہمارے پاس ٹائم تھوڑا بچ رہا ہوا تو ہم یہ سارے لیکچرز میں یہ پارٹس کور کریں گے ان کی ریلیٹڈ اسائنمنٹس بھی ہوں گے اور آپ کو ان کے ساتھ ہم کوشش کریں گے you you become well versed with these technologies and concept concepts one this this is the introduction of our course یہ ہمارا بیسک جو ماڈیولس میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ماڈیولس میں اس لیے ڈیوائڈ کیا کہ ان کی لاجیکل ڈسٹریبیوشن آپ کو پتہ چل جائے کچھ چیزوں کو ہم کمبائن کر کے پڑھائیں گے جیسے ڈیولپمنٹ اور ڈیزائن ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا سملرلی جو اوپ کے کانسیپٹس ہیں یا بیسک جاوا والا پروگرام ہے جاوا والا جو ماڈیول تھا وہ بھی ہمارا تھوڑا سا آگے پیچھے دیکھیں گے اس کو کہ کس طرح سے آپ کو بہتر سمجھ آتا ہے اس طریقے سے ہم چلائیں گے ڈیٹیلڈ آؤٹ لائنس اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی in the form of handouts اور آپ لیکچرس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے کورس کا بیسک انٹروڈکشن تھا تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے چاہ کیا رہے ہیں آپ سے ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی کہ آپ یہ کورس کرنے کے بعد کیسے کس طرح کے سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتے ہیں کیا اپلیکیشن بنا سکتے ہیں so student should be able to design and develop a web based enterprise is that should be the outcome of this course آپ ایک complete web based application design کر سکتے ہوں اور اس ایپلیکیشن کی پورے آرکیٹیکچر سے واقف ہوں اچھی طرح سے آپ کو پتا ہو کہ کس طرح سے ڈفرینٹ لیئرس میں کام کرنا ہے کیا اپلیکیشن کے کون سے پارٹس کہاں پہ ہوں گے یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے student should also be able to understand and appreciate various web architectures technologies and solutions that can be use so we will discuss different architectures we will also be discussing different technologies and possible solutions and you should be able to find out کہ کس سچویشن میں کون سا سولوشن یا کون سی اسٹریٹجی بیسٹ ہے کس سچویشن میں آپ کو کون سے کمپوننٹس چاہیے ہیں کب آپ کو کون سے کمپوننٹس نہیں چاہیے for example enterprise Java beans جن کو فور شارٹ ہم ای جے بیس کہتے ہیں کس اسٹیج پہ آپ کو یا کس طرح کی اپلیکیشنز میں آپ کو چاہیے کس طرح کی اپلیکیشنس میں نہیں چاہیے کس طرح کی اپلیکیشنز میں ایکسٹرا لیئر یا کنٹرولر کی لیئر ڈالنے کا فائدہ ہوگا کس طرح کی اپلیکیشن میں فائدہ نہیں ہوگا یہ ساری باتیں you should be able to understand and should be able to draw basic decisions conclusions and should be able to give basic on on these issues اس کے علاوہ ایز اے تھرڈ تھنگ جو کہ ہمیں یہاں پہ ملے گی we will learn Java and other light technologies جیسے جی ایس پیز وغیرہ as a byproduct of the course اور جاوا جو ہے ایک نیچرل آؤٹ کم ہے because most of this course rather entire this course entirely start in Java اس کی ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز میں تو جاوا بھی آپ سیکھ جائیں گے ایک اور لینگویج سیکھ جائیں گے کسی اور کورس میں ول ٹرائی کہ آپ کو ڈاٹ نیٹ اور اس کی جو باقی چیزیں ہیں ڈاٹ نیٹ ریلیٹڈ ایریاز وہ بھی بتا دیں جو کورس میٹیریل اس کورس سے ریلیٹڈ آپ کے آپ یوز کر سکتے ہیں generally I ask my students they can find lot of material online there is a lot of there is a wealth of material that is available online اور آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ آپ ان کو یوز کریں تو کسی اسپیسیفک بک کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی جاوا کی اپنی جو سن کی اپنی سائٹ ہے وہاں پہ will find a lot of tutorials a lot of easy to use handouts اور انسٹرکشنز وہ ساری آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے however for your reference you can use the following books core web programming by Marty Hall یہ آپ کو جاوا کا بیسک سینٹیکس بھی انٹروڈیوس کرواتی ہے اس کے علاوہ جو ویب سے ریلیٹڈ کچھ مین امپورٹنٹ ٹیکنالوجیز ہیں جیسے جی ایس پی ہے سرولیٹس ہے even H T M L and cascading style sheets وغیرہ ان کے بارے میں بھی بات کرتی ہے جاوا سیکھنے کے لیے اور جاوا سے ریلیٹڈ چیزیں سیکھنے کے لیے you can use Java two complete reference by Herbert Schildt advance Java how to program by Deitel اس کے اندر آپ کو جے ٹو ڈبل ای بیس جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہم نے ڈسکس کی ہیں جیسے آر ایم آئی ہے جی ایس پیز ہیں ای جے بیز ہیں سرولیٹس ہیں اور بہت ساری اور ٹیکنالوجیز ان کے بارے میں آپ کو یہاں پہ کافی مٹیریل اویلیبل ہوگا basically you can use any good book on Java and J two double E اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایز آپ discuss that a lot of material is available online there are useful sites آچا سا ڈبلیو تھری اسکولس کی سائٹ ہے یہاں پہ آپ کو basic H T M L X M L C S S اس سے ریلیٹڈ بہت ساری انفارمیشن ملے گی similarly Java dot sun dot com پہ you will find lot of information جتنے بھی آپ کے سافٹ ویئرز ہیں you you be able to download your softwares from this site ہم آپ کو سیریز میں بھی آبویسلی اپنے سرور کے تھرو بھی وہ سافٹ ویئرس دے دیں گے but you can download your softwares from here all softwares جو کہ سن بیسڈ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جاوا سے related generally they are free کوئی اس میں لائسنسنگ یا کوئی اس طرح کی چیز انوالو نہیں ہوتی you will get a lot of handouts from اس and these are detailed handouts جس میں آپ کو کافی چیزیں بتائی جائیں گی similarly you can get the lecture series TV وی کے علاوہ جہاں پہ آپ کو یہ لیکچرس کو آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں اور possibly we are trying to create some demo A V Is تاکہ جو کام جو پروگرام ہم یہاں پہ کریں جو کوڈنگ ہم یہاں پہ کریں یا جو انسٹالیشن کے پروسیجرز ہم کریں ان کے ہم ایک مووی فائل بنا لیں اور وہ مووی فائلز ہم آپ کے لیے سی ڈی پہ رائٹ کر دیں اور وہ سی ڈی جو ہے وہ اس پہ آپ ڈفرینٹ ڈیموز دیکھ سکیں but that that is one thing that we will try to do I am not promising this at this stage یہ ہمارے کورس کا ایک بیسک انٹروڈکشن تھا کہ اس کورس میں کیا کیا ماڈیولس ہیں آبویسلی جب ہم کورس آگے پڑھیں گے کورس کریں گے تو you be able to find a lot of different things you be able to grasp lot of different concepts ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو یہاں پہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا بلکہ فورس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پروگرامنگ جو ہے کبھی بھی پڑھنے سے سننے سے یاد کرنے سے نہیں آتی پروگرامنگ کے بارے میں ایک بہت سمپل سا رول ہے that if you want to learn we'll have to code we'll have to sit on computer and do the actual coding اس کے بغیر آپ پروگرامنگ نہیں سیکھ سکتے there is there is not a possibility there does not exist any possibility کہ آپ پروگرامنگ سیکھ سکیں so I I give you quote a Chinese proverb over here for you people that I hear and I forget I see and I remember I do and I understand and I would say that this is a very very true saying کہ جب آپ جو چیز کر لیتے ہیں وہ آپ کو یاد رہ جاتی ہے ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ جب آپ خود ڈرائیو کیے بغیر کہیں جاتے ہیں کسی کے ساتھ بیٹھ کے تو راستہ آپ کو جنرلی یاد رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن جب وہی آپ اسی راستے پہ خود ڈرائیو کرتے ہیں چاہے گاڑی چلائیں بائک چلائیں سائیکل چلائیں تو راستہ بھی یاد رہ جاتا ہے سو so, اگر کوڈنگ سیکھنی ہے یہ کورس سیکھنا ہے تو اس کے لیے you have to do a lot of practical coding ہماری اسائنمنٹس بھی آپ کو اسی طرف لے کر آئیں گی اور آپ یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ خود لائیو کوڈنگ کریں گے so there be lot of different lectures جس میں میں آپ سے کہوں گا کہ آئیں جی یہ ہماری پرابلم ہے اس کو کوڈ کرتے ہیں میں اور آپ مل کے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اپنے پاس ایک کوئی نوٹ بک رکھیں یا better still you are on the P Cs اور you have a laptop تو وہ اپنے پاس رکھیں and you do coding with me جب میں کوڈ کر رہا ہوں آپ بھی کوڈ کریں تاکہ ہم ان کو اکٹھے چلا کے دیکھ سکیں اس پہ بات کر سکیں so we'll just to emphasize کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے we'll do live coding over here on this laptop with you and you see کہ وہ کیسے ڈفرینٹ اپلیکیشنس ورک کرتی ہیں تھوڑی سی بات یہاں پہ کرتے چلیں ان پاسبل اسائنمنٹس پہ جو ہم آپ کو دیں گے assignments is the best way to learn a concept different concepts ہم کلاس میں تھوڑے ڈسکس کر لیں گے لیکن اسائنمنٹ میں جب آپ وہ کوڈ کریں گے جب آپ ان کو پروگرام کریں گے تو تب وہ کانسیپٹس آپ کو سمجھ میں آئیں گے میں ایک ڈفرینٹ یہاں پہ آپ کو اسائنمنٹس بتاتا جا رہا ہوں کہ کس طرح کی اسائنمنٹس آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو ملیں گی اور ان کے لیے آپ پریپیئر ہیں سو ایک کا دی اسائنمنٹ ہماری ہوگی جرنل پروگرامنگ پہ this assignment will be focusing on teaching you syntax of Java it can be anything can be an address book can be a game can be anything similarly ہم جی او آئی بیسڈ ایک اسائنمنٹ بنائیں گے ابھی تک آپ جو اسائنمنٹس بناتے آئے ہیں مے بی وہ کونسول بیسڈ ہوں جس میں آپ ایک بلیک اسکرین کے اوپر جو ڈاس کی ہماری اسکرین آتی ہے سامنے اس پہ اپنی ان پٹ آؤٹ پٹس کرتے رہیں تو اس دفعہ ہم دیکھیں گے کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اگر ہمیں وہی ٹائم ملا اور ہم نے گرافکس کور کیے تو I give you a small game to make اس میں کوئی ہم گیم ڈیسائڈ کر لیں گے چھوٹی سی ہم گیم یہاں پہ بھی آپ کو دکھائیں گے بنا کے and will also give you an assignment کہ کیسے اس گیم کو آپ نے بنانا ہے یا اس گیم کو انہانس کرنا ہے یہ جو ہم G U I base programming یا گرافکس کی یہ جو اسائنمنٹ کریں گے یہ آپ کا کوئی ویسٹیج نہیں ہوگا کیونکہ جاوا ہمیں ایک چیز دیتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں applets and we can use these G U I components اور these graphics on on the applets اور اس کے اندر بھی ہم یہ سارا کام کر سکتے ہیں نیٹ ورک پروگرامنگ پہ ہمارے دو پارٹس تھے اس میں ہم نے شاکٹ پروگرامنگ دیکھی تھی اور ہم نے آر ایم آئی پہ کہا تھا کہ ہم ڈسکشن کریں گے تو نیٹ ورک پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہم کوئی اسائنمنٹ آپ کو دیں گے it can be a chatting server جیسے آپ ایم ایس این یوز کرتے ہیں وہ بنانے کے لیے maybe a file sharing server most of you must have used different file sharing server جس میں you can share your M P three songs اور different photo albums with your peers with your friends تو maybe it can be a file sharing server اور it can be a multi user network game so اگر ہم نے گرافکس میں گیم بنائی تو مے بی ہم آپ کو یہاں پہ یہ کہیں کہ جی اب اس کو ذرا نیٹ ورک گیم میں کنورٹ کریں کہ دو لوگ اپنے اپنے کمپیوٹر سے بیٹھ کے اس گیم کو کھیل سکیں آئی ایم شیور یہ اس میں نیٹ ورک پروگرامنگ میں بہت سی ایسی اسائنمنٹس ہیں جو کہ آپ ہمیشہ سے کرنا چاہتے تھے آپ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پتہ چلے کہ اس طرح کے سافٹ ویئر کیسے بنتے ہیں تو گیون کہ آپ کا رسپانس کیسے اس کے بارے میں اور آپ کا فیڈ بیک بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں مل جائے ٹائملی تو ول سی کہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے اور کیسے اس پہ آپ کو ڈفرینٹ اسائنمنٹس دینی ہے یہ والا سارا پارٹ جو تھا جیسا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہماری فاؤنڈیشن بلڈ کر رہا تھا اس کے بعد یہاں پہ ہم آپ کو ابھی تک دو تین یا چار اسائنمنٹس دے چکے ہوں گے اس کے بعد next two to three assignments will be on simple web applications جو آپ کو جو بھی ابھی ہم نے ٹیکنالوجیز ڈسکس کی ہیں جیسے جی ایس پی ہے سرولیٹس وغیرہ ہیں ان کے ساتھ کمفرٹیبل کرے گی ان سے ریلیٹڈ اسائنمنٹس ہوں گی and then there will be one relatively large project جس میں آپ ایک ویب بیسڈ اپلیکیشن خود سے بنائیں گے ساری اس کی اسپیسیفکیشن ہم آپ کو دیں گے ڈفرینٹ کمپوننٹس اس میں یوز کریں گے اسائنمنٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں ایک بہت امپورٹنٹ یہاں پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا and that is about plagiarism plagiarism is something when you کسی اور نے کوڈ کیا ہے اور آپ اس کوڈ کو اپنا کوڈ کہہ کے سبمٹ کرا دیں in simple words we call it cheating کسی اور کی چیز کو اپنی چیز کہہ کے جمع کرانا یہ جو پلیجرزم کا ایک ہے ایشو اس نے جنرلی ہماری یونیورسٹیز کو ہماری ایجوکیشن کو کافی خراب کیا ہے تو آئی ایکسپیکٹ کہ آپ اس کورس کے اندر پلیجرزم کو بالکل اوائڈ کریں گے کیونکہ پلیجرزم اگر آپ کرتے ہیں تو you won't be able to learn anything جس نے اسائنمنٹ کی ہے جیسے کہ میں نے ابھی ڈسکس کیا جس نے کوڈنگ خود کیا اس کو وہ اسائنمنٹ آ جائے گی کبھی آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے take my word for it بہت سارے ہم نے کمرشل ڈیولپمنٹ میں یہ سینریز دیکھے ہیں لوگ جاتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ ٹیکنالوجی کیا ہے لیکن کیونکہ خود نہیں کوڈ کیا ہوتا نہیں کر سکتے نہیں بتا سکتے ہیں سو آئی ایکسپیکٹ کہ آپ اسٹرانگلی جو ہے اس کو فالو کریں گے اور اپنے اسائنمنٹس اور اپنی چیزوں کو خود کریں گے پلیجرزم اس میں انوالو نہیں ہوگا تو یہ ہماری ساری ڈسکشن تھی ایک کورس کے انٹروڈکشن کے بارے میں آئی ہوپ کہ اب آپ کو تھوڑی سی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی کہ یہ کورس کیا ہے اگر آپ کے اس سے ریلیٹڈ کچھ کویشچنز ہوں we will be willing to take it through emails اور آپ ویسے بھی ہم سے آن لائن بھی پوچھ سکتے ہیں اب جب کہ ہم کورس انٹروڈکشن کر چکے ہیں لیٹس ڈسکس کہ یہ ورلڈ وائڈ ویب کیا چیز ہے اور اس پہ ویب سائٹ اور اس کے ڈفرینسز کیا ہیں ویب اپلیکیشن کے تاکہ ہمیں تھوڑی سی چیزیں کلیئر ہوں کہ جو ہم نے آگے کرنا ہے وہ کیا ایشوز ہیں ورلڈ وائڈ ویب جو ہے بیسیکلی ڈفرینٹ کمپیوٹرس کا ایک نیٹ ورک ہے جس میں انفارمیشن پبلش کرتے ہیں کچھ کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹرز ان کو دیکھتے ہیں ان کو ویو کر سکتے ہیں اور انفارمیشن پبلش ڈفرینٹ جگہوں سے ہو سکتی ہیں یونیورسٹیز انفارمیشن پبلش کرتی ہیں کمرشل سائٹس انفارمیشن پبلش کرتی ہیں جیسے امیزون ڈاٹ کام ہے اپنی بک سے ریلیٹڈ انفارمیشن پبلش کرتے ہیں آپ کی یونیورسٹی ہے ورچوئل یونیورسٹی ہے یہ اپنی انفارمیشن پبلش کرتی ہے سب ورلڈ وائڈ ویب پہ ڈفرینٹ کمپیوٹرس ہیں جو کہ آپس میں کنیکٹیڈ ہیں اور انفارمیشن پبلش ہوتی ہے لوگ اس انفارمیشن کو ویو کرتے ہیں they work with this information history کچھ اس طرح سے اس کی کہ سکسٹیز میں امیرکن ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے ایک پروجیکٹ uh, شروع کیا اور اس پروجیکٹ کا پوائنٹ یہ تھا کہ ڈفرینٹ کمپیوٹرس کو نیٹ ورکس بنائے جائیں اور ان کو آپس میں کمیونیکیٹ کرایا جائے اس پروجیکٹ کے رزلٹ میں 1970 میں ہمارے پاس فرسٹ فائیو نوڈز آئے یو سی ایل اے میں اسٹینفرڈ میں یو سی سینٹا بابرا میں اور باقی یونیورسٹیز میں جو کہ آپس میں کنیکٹڈ تھے اور انفارمیشن شیئرنگ ہو سکتی تھی اب جب انفارمیشن آپ شیئرنگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ کوئی پروٹوکول انوالو ہوتا ہے جیسے اگر آپ نے اپنے ٹیچر سے بات کرنی ہے تو ٹیچر سے بات کرنے کا ایک اسپیسیفک طریقہ ہے اپنے والدین سے بات کرنے کا ایک علیحدہ طریقہ ہے بہن بھائیوں دوستوں سے بات کرنے کا علیحدہ طریقہ ہے سو سملرلی جب کمپیوٹرز نے بھی آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے تو ان کی کمیونیکیشن کے لیے بھی کوئی طریقہ ہوگا کچھ پروٹوکول ہوگا سو نائنٹین سیونٹی فور میں ٹی سی پی کی اسپیسیفکیشن آئی جو کہ انڈر لائن پروٹوکول کے طور پہ یوز ہوتا ہے کمپیوٹرس کی کمیونیکیشن کے لیے آپس میں استعمال ہوتا ہے اینڈ نائنٹین ایٹی فور میں جو ہے نیٹ کی پبلک uh, اپیرنس uh, ہوئی تو یہ ہمارے پاس بریف ہسٹری تھی کہ کیسے انٹرنیٹ جو تھا وہ ہمارے سامنے آیا اور انٹرنیٹ کو کا یوز شروع ہوا انٹرنیٹ پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ سائٹس آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ابھی جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ کمیونیکیٹ کسی پروٹوکول کے تھرو ہوتی ہے ہم نے دیکھا کہ ٹی سی پی کی اسپیسیفکیشن تھی جو نائنٹین سیونٹی فور میں ون سرف نے دی تھی ذرا دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا پروٹوکول استعمال ہوتے ہیں دو پروٹوکول جو ہیں یہاں پہ ہمارے لیے میجر ہیں ایک ایچ ٹی ٹی پی ہے اور دوسرا ٹی سی پی آئی پی ہے ایچ ٹی پی اور ٹی سی پی آئی پی کے بارے میں ہم جا کے بات کریں گے جب آگے ہم ویب پروگرامنگ اسٹارٹ کریں گے تھوڑا سا ان کا یہاں پہ انٹروڈکشن میں دینا ذرا ضروری سمجھوں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایچ ٹی ٹی پی کیا ہے H T T P stands for hypertext transfer protocol یہ ویب کمیونیکیشن کا ایک اوریجنل پروٹوکول تھا آج کل ڈفرینٹ اور بھی پروٹوکولس پہ کام ہوتا ہے لیکن H D P protocol is still widely used protocol اس میں جو بیسیکلی کام کیا جاتا ہے وہ ریکویسٹ رسپانس ماڈل میں کیا جاتا ہے ہمارے پاس ایک مشین ہوتی ہے جو کہ which acts as a client generally that is our browser and that browser opens a connection to a server and then send a request using a specific format to that server and server after receiving that request will respond and close the connection with the client H T P پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی ہم نے کہا کہ کلائنٹ کنیکشن اوپن کرتا ہے سرور کے ساتھ سرور رسپونڈ کرتا ہے اور کنیکشن کلوز کر دیتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی میں نے نیٹ ورک پروگرامنگ کی بات کی تھی وہاں پہ ہم نے ساکٹ پروگرامنگ کی بات کی تھی تو اب یہاں سے ذرا میں اس کو ریلیٹ کروں گا کہ ایچ ٹی ٹی پی تو ایک پروٹوکول ہے جو کہ اپلیکیشن لیئر پہ ہے کمیونیکیشن کرنے کے کام آتا ہے آئی ایم شیور کہ یہ لیئرس کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہوگا جب آپ نے کمپیوٹر نیٹ ورکس یا کوئی اس سے ریلیٹڈ کورس پڑھا ہوگا تو ساکٹس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک کمپیوٹر کنیکشن اوپن کرتا ہے that acts as a client اور دوسرا کمپیوٹر اس کنیکشن کو ریسیو کرتا ہے ایک ساکٹ کی فارم ہے تو ایک طرف کلائنٹ سائڈ کی ساکٹ ہوتی ہے ایک طرف سرور سائڈ کی ساکٹ ہوتی ہے اور ان ساکٹس کے بیچ میں کمیونیکیشن ہوتی ہے اب وہ کمیونیکیشن کرتے ہوئے کیا کلائنٹ بھیجے گا کیا سرور رسپونڈ کرے گا یہ کیا جو ہے یا یہ جو فارمیٹ ہے یہ پروٹوکول کو اوریجنیٹ کرتی ہے کہ کلائنٹ نے کیا کیا بات کہنی ہے سرور نے کیا کیا جواب دینا ہے پروٹوکول کی اسپیسیفکیشن میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو اور اس کے علاوہ پروٹوکول کیا ہمیں فیسلٹی دے گا کیا نہیں دے گا یہ بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں تو H T T P protocol request response model پہ تو بنا ہوا ہے یعنی کہ کلائنٹ ریکویسٹ بھیجتا ہے اور سرور رسپونڈ کرتا ہے اس کے علاوہ بھی اس میں کچھ فیچرز ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں ایچ ٹی ٹی پی ایک اسٹیٹ لیس پروٹوکول ہے it does not maintain any connection information between transaction so یہ کیا بات کی میں نے کہ does not maintain any connection information between transaction یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک دکان پہ جائیں اس سے کچھ چیزیں لیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس دکان پہ جائیں اور اگر دکان والے کو نہیں یاد کہ آپ پہلے بھی آئے تھے اور آپ نے کچھ چیزیں نہیں تھیں تو یہ ایک اسٹیٹ لیس پروٹوکول ہے وہ آپ کی پچھلی ریکویسٹ کے بارے میں اور کرنٹ ریکویسٹ کے بارے میں کوئی انٹر لنکڈ انفارمیشن نہیں رکھ رہا تو ایچ ٹی پی بھی بیسیکلی ایک اسٹیٹ لیس پروٹوکول ہے یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اپلیکیشنس میں تو جنرلی ایسا نہیں ہوتا اگر میں نے ایک بک پرچیز کرنی ہے امیزون ڈاٹ کام سے تو میں تین چار دفعہ ریکویسٹ بھیجتا ہوں اور سرور کو میری ساری ریکویسٹ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے تو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے ایچ ٹی ٹی پی جو کہ ایک اسٹیٹ لیس پروٹوکول ہے اس میں اسٹیٹ فل جیسی فنکشنالٹیز امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ جو ایچ ٹی پی کا کام ہوتا ہے it negotiate about data representation allowing system to build it allow system independently of the data being transfer یعنی کہ جس طرح سے بھی جو بھی ڈیٹا بیچ میں ٹرانسفر ہو رہا ہے ضروری نہیں کہ ایچ ٹی پی کو پروٹوکول کو وہ پتہ ہو وہ ڈیٹا بتا دے گا کہ کس طرح کا میں ڈیٹا بھیجوں سو اگر ایکسل فارمیٹ کا ڈیٹا بھیج رہا ہے اس کے بارے میں بتا دے گا کلائنٹ کو ورڈ فارمیٹ کا ڈیٹا بھیج رہا ہے اس کے بارے میں بتا دے گا H T M L type کا ڈیٹا بھیج رہا ہے وہ بتا دے گا ایکس ایم ایل ٹائپ کا ڈیٹا بھیج رہا ہے وہ بتا دے گا اور کلائنٹ اس کو مینج کرے گا تو کسی طرح کا بھی آپ ٹیکس یا ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایچ ٹی ٹی پی جو ہے ہمارا اپلیکیشن لیئر پہ ورک کرتا ہے انڈر لائن لیئر پہ ہمارے پاس ٹی سی پی آئی پی ہوتا ہے ٹی سی پی آئی پی یا transmission control protocol over internet protocol یہ کیا انشور کرتا ہے یہ انشور کرتا ہے کہ دو کمپیوٹرس کے بیچ میں جو ڈیٹا ہے وہ سکسیزفلی ٹرانسفر ہو جائے so I P ensure that data packets reach the destination from the source of communication and T C P کی tracks of these packets and managers the assembling of these packet form the original message so ہمارے اوریجنل میسج کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں تو ڈیوائڈ کر دیا گیا اس پیکٹس کو دوبارہ اکٹھا کر کے جو میسج کی فارمیشن ہے وہ یہ پروٹوکال کرتا ہے this both T C P and I P work together to ensure that active transmission of data over the net takes place یہاں تک ہم نے بات کی کہ ورلڈ وائڈ ویب کیا ہے اور کن پروٹوکولس پہ کام کرتا ہے آئی ایم شیور کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ کو پہلے سے پتہ بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید سبھی چیزیں پہلے سے پتہ ہوں کیونکہ پروٹوکولز آپ پڑھ چکے ہوں گے کچھ نیٹ ورکس کے کورس میں ویب کے بارے میں جو انٹروڈکشن ہے وہ آپ کا شروع کا جو ایک پہلا کورس تھا اس میں تھوڑا بہت تھا تو یہ چیزیں آپ کو پتہ تھیں یہاں پہ جو میں تھوڑی سی ڈسٹنگوش کرنا چاہوں گا فردر اس انٹروڈکٹری لیکچر میں وہ یہ کہ ویب سائٹ اور ایک ویب اپلیکیشن میں کیا ڈفرینس ہے ویب سائٹ کو ہم ویب بروشر کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ ویب بروشر اور ویب اپلیکیشن میں کیا ڈفرینس ہے بروشر سے آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے آپ نے وی یو کا بروشر دیکھا ہو شاید بروشر ہمیں انفارمیشن دیتا ہے انٹریکشن نہیں ہوتی صرف ایک ٹیکسٹ یا گرافکس بیسڈ انفارمیشن میرے سامنے آ جاتی ہے میں اسے انٹریکٹ نہیں کر سکتا کہ آپ ویو کے بروشر کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں اسے کوئی بات کہیں اور وہ آپ کو جواب دیتا ہے ایسا نہیں ہوتا صرف انفارمیشن ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے تو ویب بروشر اور ویب اپلیکیشن میں جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مین ڈفرینس ہوتا ہے انٹرچینجیبل جرنلی ٹرمز ہیں لیکن جسٹ میک شیور کہ اس کورس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے ذہن میں خالی یہ نہ رہے کہ ہمیں ایک شاید ویب سائٹ بنانی ہے تھوڑا سا میں تھوڑا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا چلوں when we make a website تو یا ویب بروشر تو generally the goal is to represent information which may include text graphics tables and other things so generally the basic purpose or the basic goal of a website is to represent information web application کیا ہوتی ہے web application interface to any application اس میں بہت ساری انٹریکشن ہو سکتی ہے ویب اپلیکیشن آپ نے اپلیکیشن شاید دیکھی ہوں جیسے پرچیزنگ کی اپلیکیشن ہے انوینٹری کی اپلیکیشن ہے اس میں بہت ساری انٹریکشن ہوتی ہے ڈیٹا انٹری ہوتی ہے ڈیٹا سلیکشن ہوتی ہے چیکنگ ڈیٹا چیکنگ ہوتی ہے شارٹنگ ہوتی ہے کمپلیکس الگوریدمس میں بھی اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ سارا کام ایک ویب اپلیکیشن کے اندر ہوتا ہے جیسی آپ نے سی پلس پلس یا باقی اپنی لینگویجز میں اسائنمنٹس بنائی ہیں اپلیکیشنس بنائی ہیں اگر میں ان کو ویب سے چلاؤں ان کو کونسول کی بجائے ایک ویب انٹرفیس دے دوں تو لوز ٹرمز میں یہ it can be considered as a web application so emphasis for website is a professional look and feel graphic design ایسے نہیں ہوتا کہ ویب اپلیکیشن کے اندر پروفیشنل لک اینڈ فیل اور گرافک ڈیزائن پہ ایمفیسز نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ we have to provide optimal support for the workflow جو اس کے اندر بزنس لاجک ہے جو اس کے اندر الگوریدم ہے جو اس کے اندر سارا کام کرانا ہے اس کی بھی سپورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے اور اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے جنرلی ویب سائٹس میں there are very few interaction steps it is use to present data to the user mostly static pages H T M L based pages ہوتے ہیں and these pages are linked with each other navigations ایک پیج سے دوسرے پیج کے اوپر ہوتی ہیں یوزنگ ہائپر لنکس جو آپ کی ویب اپلیکیشن ہے اس میں generally you interact with your database database کے اندر ڈیٹا اسٹور کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا ریٹریو کر رہے ہوتے ہیں you incorporate some business logic for example آپ نے کچھ کمپلیکس کیلکولیشن کرنی ہے uh, دو میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنا ہے کسی چیز کا فور ایئر ٹرانسفارم لینا ہے اس کو ریپرزینٹ کرنا ہے اس امیج کو اسٹور کرنا ہے ریٹریو کرنا ہے بہت سارے کام بزنس لاجک جو ہے یہاں پہ آپ دکھاتے ہیں ویب اپلیکیشن کے اندر کر رہے ہوتے ہیں so that is why it make contain a simple or complex navigation ایک جگہ سے آپ ہو سکتا ہے دوسری جگہ پہ سمپلی چلے جائیں وزٹ لائک اسٹیپس فالو کر رہے ہوں یا کمپلیکس نیویگیشن اور ڈپینڈنگ اپون کہ یوزر کیا چاہ رہا ہے so it will provide you with a dynamic behaviour deployment جو ہوتی ہے ویب بروشرز وغیرہ کی سمپلی ورلڈ وائڈ ویب پہ کوئی بھی ایسا سرور پہ کر سکتے ہیں جہاں پہ جو ایچ ٹی ایم ایل کو سپورٹ کرتا ہو جبکہ ویب اپلیکیشنز جو ہیں ان کے لیے اسپیشلائز سافٹ ویئر سرورس چاہیے ہوتے ہیں جو کہ اس کی اپلیکیشن کو پورا سپورٹ کر سکیں جیسے آپ جب J two double E based technologies میں کام کریں گے تو آپ کو ایسے سافٹ ویئر سرورس چاہیے ہوں گے جہاں پہ ہم جی ایس پی سرولیٹس رن کر سکیں Apache Tomcat WebSphere بہت بی ویب لاجک بہت سارے ایسے سرورس ہیں سملرلی جب آپ اے ایس پی بیس چیزوں کے ساتھ کام کریں گے تو اس کے اپنے ویب سرورز ہیں تو ایک تو یہ سافٹ ویئر کے حوالے سے ڈپلائمنٹ میں تھوڑا ڈفرینس ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ web applications not necessarily deploy ان کو نہیں کیا جاتا اوور دا انٹرنیٹ انٹرنیٹ پہ بھی ان کی پریزنس ہوتی ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ انٹرنیٹ پہ ان کی پریزنس ہو کمپنی کے انٹرانیٹ پہ یا لوکل لینڈ پہ یہ اپلیکیشنز چل سکتی ہیں اور جبکہ جرنلی جو ویب سائٹس کا پرپز ہوتا ہے وہ اپنی انفارمیشن کیونکہ ڈسمنیٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے تو اس لیے ان کی ڈپلائمنٹ پبلک ویب پہ کی جاتی ہے ایگزامپلز اگر میں آپ کو دونوں کی دوں تو ویب سائٹس میں یونیورسٹی کی ویب سائٹس جو سمپل سائٹس ہوتی ہیں وہ آ سکتی ہیں پرسنل ہوم پیج جو ہے آپ کا جس میں آپ نے اپنا اپنا ریزیومے دیا ہوا ہے اپنے بارے میں انفارمیشن دی ہوئی اپنے فرینڈس کے بارے میں بتایا ہوا ہے یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں سو بیسیکلی انفارمیشن دوسروں تک دے رہے ہیں آپ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ بھی انفارمیشن دی ہوتی ہے کہ ہم کیا کیا پروگرامس لانچ کرتے ہیں کیا کیا چیزیں بتاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر ہم ایگزامپل لیں ویب اپلیکیشنس کی تو پورا پورا پرچیزنگ سسٹم ویب اپلیکیشن کی فام میں یا ویب انٹرفیس کے ساتھ یہ it's an example of web application Amazon dot com آپ جاتے ہیں کیٹلاگس براؤز کرتے ہیں آرڈرنگ کر سکتے ہیں پرائز کمپیریزنس میں بھی کر سکتے ہیں بہت سارے اور کام کر سکتے ہیں آپ کی جنرلی جو ایڈریس بک ہے وہ جس میں آپ اپنے فرینڈس کے ایڈریس اسٹور کر سکتے ہیں ریٹریو کر سکتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں تو these are examples of web applications with web interfaces سو اگر ہم یہ دیکھیں تو اسکرین پہ ہم نے آپ کے لیے ایک دو ایگزامپلس بھی رکھیں یہ ایک ویب سائٹ کی آپ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں جس میں جرنلی ایمفسس ہے گرافکس پہ یوزر کو انفارمیشن دینے پہ ایک میوزیم کی ویب سائٹ یہ معلوم ہوتی ہے جس میں ہم اس کو کیٹلاگس بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں جس کے اندر وہ جا کے براؤز کر سکتا ہے ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو یہ اگر آپ دیکھیں تو it's an open source C R M customer relationship management application اس کا ذرا آپ انٹرفیس دیکھیں اور اس میں بے تحاشا ڈیٹا انٹری ہے ڈیٹا نیویگیشن ہے کمپلیکس الگوریدمس فالو ہو رہے ہیں آپ نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے کلائنٹ سے انٹریکٹ کرنے کے لیے جتنا بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ سارا آپ یہاں پہ آ, کر سکتے ہیں یہ آ, ایک اوپن سورس سائٹ ہے شوگر سی آر ایم اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا آئی ریکمینڈ کہ آپ جا کے اس پہ دیکھیں اس کی ڈیمو دیکھیں اور آپ ویل بی سرپرائز کہ ویب اپلیکیشن کے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور کتنا اس کا اچھا انٹرفیس بھی ہو سکتا ہے تو our goal of this course is کہ آپ اس طرح کی ویب اپلیکیشنس یا اس سے ملتی جلتی بنا سکیں یا آپ کو ایٹ لیسٹ آئیڈیا ہو کہ یہ ویب اپلیکیشنس بنتی کیسے ہیں تو بات ہو رہی تھی ویب بیسڈ اپلیکیشنس کی اور ویب سائٹس کی ویب پہ ہم چیزیں تو رکھ دیتے ہیں کیا ویب بیسڈ اپلیکیشن کے کیا فائدے ہیں کیا ان کے ڈرا بیکس ہیں تھوڑی سی ان پہ بات کرتے چلیں ویب بیسڈ اپلیکیشنس کو generally we use over the internet اور نیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں اس میں اگر کمپنی کا لوکل لینا ہے تو اٹ وڈ بی فاسٹ اور جلدی سے چیزیں آ جائیں گی لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو ایسے سرور جو ہمارے کا پڑے ہوئے ہیں کہیں اور پڑے ہوئے ہیں ان سے ڈیٹا آتے ہوئے اسپیشلی اگر آپ ڈائل اپ کنیکشن یوز کر رہے ہیں ٹائم لگتا ہے سو ویب اپلیکیشن کا یہ فائدہ تو ہے کہ براؤزر میں نظر آ جاتی ہے براؤزر آلموسٹ ہر کمپیوٹر پہ انسٹالڈ ہوتا ہے اس کا کلائنٹ جو ہے براؤزر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اسے انٹریکٹ کر سکتے ہیں it's very easy to load اور وہ سارا کچھ کا کام کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے کوئی اسپیسیفک چیز ہمیں انسٹال نہیں کرنی پڑتی ہم دیکھ سکتے ہیں اور پبلکلی بھی اویلیبل ہو سکتی ہیں لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لوڈ ٹائم کئی دفعہ ان کا زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ اوور دا نیٹ یوز کرتے ہیں اگر آپ کا نیٹ ورک فاسٹ نہیں ہے تو کچھ چیزیں پراپرلی لوڈ نہیں ہوتی پھر ڈیلے ٹائم کا ایشو آتا ہے کہ آپ نے یہاں سے ریکویسٹ بھیجی ہے وہ جب تک سرور تک پہنچے گی بیچ میں اور پرابلمز آ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو اس کے ڈیزائن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ویب اپلیکیشن کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے اور کیسے ان سارے جو پرابلمس ہمیں آتے ہیں ان سے ہم اچھے طریقے سے ان کو سولو کر سکتے ہیں تو یہ ہماری ویب اپلیکیشن کے بارے میں بات چیت تھی تو یہ بات تھی ہماری ڈفرینٹ ویب سائٹ اور ایک ویب اپلیکیشن میں ڈفرینس کیا ایم شیور کہ ایٹ لیسٹ آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا سا ایک ڈفرینس نظر آیا ہوگا and must be able to figure out کہ کیا چیز اپلیکیشن ہے کیا چیز ہماری ویب سائٹ ہے نیکسٹ جو امپورٹنٹ ڈسکشن ہے کہ ویب اپلیکیشن کو ڈیزائن کرتے ہیں تو کیا آرکیٹیکچرل ایشوز ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے we will discuss this architectural issues in much more detail towards the end or later half of our course but یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو انڈیکیشن دیتا چلوں تاکہ جو آپ کے پچھلے کورسز ہیں آپ ان سے کچھ مٹیریل اگر ریوائز کرنا چاہیں تو آپ کے پاس آپ کو پتا ہو کہ ہم کیا چیزیں ڈسکس کرنے جائیں گے ویب اپلیکیشن آرکیٹیکچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنے سافٹ ویئر کو دو طریقوں سے گروپ کر سکتے ہیں ایک اس کی لاجیکل گروپنگ ہوتی ہے اور ایک اس کی فزیکل گروپنگ ہوتی ہے جنرلی جو میں ٹرمز اب بولنے لگا ہوں یہ انٹرچینجیبلی یوز ہوتی ہیں لیکن ہم تھوڑا سا ان کو ایک کانٹیکس میں بات کریں گے لاجیکل گروپنگ جو ہے یہ جنرلی ہم لیئرز میں کرتے ہیں اور فزیکل گروپنگس کو ہم ٹیئرز کہتے ہیں تو آپ نے نام بھی سنا ہوگا two tier three tier single tier application تو اب خیر یہ ٹیئرز اور لیئرس کی ٹرم کافی انٹرچینجیبلی یوز ہوتی ہے میں ذرا جب لیئرس پہ بات کروں تو میرا مطلب ذرا لاجیکل گروپنگ سے اور ٹیئرس پہ جب بات کروں تو فزیکل پارٹیشننگ سے ہے دیکھتے ہیں کہ اپلیکیشن میں لیئرس کا کیا کانسیپٹ ہے اور کس طرح سے وہ کام کرتی ہیں یہ آپ جو اپنے سامنے سلائڈ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ایک ٹپکل اپلیکیشنس کی لیئرس کے بارے میں بتاتی ہے لیئرس کیا ہیں ابھی آپ نے جب اپنا پہلا سی پلس پلس کا پروگرام بنایا ہوگا تو آپ یاد کریں کہ آپ کے ایک ہی پروگرام کے اندر اور میں اگر آپ کو یاد کراؤں کہ شاید آپ نے دو نمبرس کو ایڈ کیا ہو تو ایک ہی پروگرام میں آپ نے ان پٹ بھی لی ہوگی اسی پروگرام اسی فنکشن کے اندر آپ نے آؤٹ پٹ بھی لی ہوگی اسی فنکشن کے اندر نمبرس کو ایڈ بھی کیا ہوگا اس کے بعد جب آپ نے فنکشنس بنانے سیکھے ہوں گے تو آپ ایڈ سبٹریکٹ کو سپریٹ فنکشنز میں لے گئے ہوں گے اور جب آپ نے کلاسز پہ بات کی ہوگی تو مے بی آپ نے ان کے لیے لہٰذا کلاس بنا دی ہو تو وجہ سب کی یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس سافٹ ویئر کا سائز انکریز ہوتا ہے تو اس کو ایک ہی جگہ پہ مینج کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے لیئرس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم ہر اسپیسیفک فنکشنالٹی سے ریلیٹڈ ایک سافٹ ویئر کا گروپ بناتے ہیں ایک سافٹ ویئر کا پیکیج بنا لیتے ہیں جسے ہم ایک لیئر کہتے ہیں جیسے اگر ہم نے ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کرنا ہے تو جتنی بھی کلاسز ایسی ہوں گی ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کرنے والی ساری کی ساری فنکشنالٹی ہم ایک طرح کی کلاسز میں ڈال دیں گے ان کو گروپ کر دیں گے and that will be our data layer اس ان کلاسز کے اندر صرف ڈیٹا بیس سے کنیکشن کا طریقہ ہوگا ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ریٹریو کرنے کا طریقہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا ڈیٹا لیئر سے جب ڈیٹا آتا ہے تو ہمارے پاس بزنس لیئر میں ڈیٹا آ جاتا ہے بزنس لیئر کیا کرتی ہے کہ اس ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے اس ڈیٹا کو کے اوپر وہ فنکشنز اپلائی کرتی ہے جو کہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد وہ ڈیٹا دے دیا جاتا ہے پریزنٹیشن لیئر کو جو کہ اس کو یوزر کو دکھا دیتی ہے یہاں پہ یہ جو تین لیئرز ہم نے ڈسکس کی میں آپ کو ایگزامپل کے تھرو تھوڑا سمجھاتا ہوں کہ سپوز کریں آپ دو میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے جو ڈیٹا ہے جو میٹریسز کے روز اور کالمس ہیں وہ ڈیٹا بیس میں پڑے ہوئے ہیں تو ڈیٹا بیس سے یہ روز اور کالمس ہم نکالیں گے جن کلاسز کی مدد سے وہ آئیں گی ڈیٹا لیئر میں اور ان ڈیٹا لیئرس کی کلاسز کا صرف یہ کام ہوگا کہ ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا ریٹریو کر دیں ان کو ملٹیپلائی نہیں کریں گے ہم یہاں پہ یہاں سے ہم ڈیٹا پاس کر دیں گے بزنس لیئر کی کلاسز کو جن کا کام یہ ہوگا کہ وہ ڈیٹا ریسیو کر کے ان کو آپس میں ملٹیپلائی کریں اور ریزلٹ پروڈیوس کر دیں اب یہ جو بزنس لیئر کی کلاسز ہیں ملٹیپلیکیشن یا لاجک اپلیکیشن کی لاجک یا اپلیکیشن کا الگوریدم ان کو پتہ ہے ڈیٹا لیئر کو نہیں پتہ نہ ہی پریزنٹیشن لیئر کو پتا ہے یہاں سے جب ہم اوپر چلیں گے تو یہ رزلٹ ہم دے دیں گے پریزنٹیشن لیئر کو جو کہ اس کو یوزر کو دکھا دے گی سو so جب ہم لیئرز میں کام کرتے ہیں اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ ہر لیئر ہر ایک پیکیج ہر ایک گروپ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک کام کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر میرے پاس ڈیٹا بیس سے کنیکٹیوٹی میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو مجھے کس لیئر کی کلاسز کو چیک کرنا چاہیے ڈیٹا لیئر کی اگر میرے پاس ملٹیپلیکیشن سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آ رہی ہے تو مجھے کس لیئر کی کلاسز کو چیک کرنا چاہیے بزنس لیئر کی تو ہم نے لاجیکل گروپنگ کر دی آپ اپنی بک کو دیکھیں بک کے اندر چیپٹرز میں ڈویژن ہوئی ہوتی ہے چیپٹرز میں ڈویژن کیوں کی جاتی ہے چیپٹر ون انٹروڈکشن ہے chapter two H T M L ہے chapter three cascading style sheet ہے تاکہ آپ کے پاس گروپنگ ہو جائے ایک طرح کی چیزیں آپ کو ایک جگہ پہ ملیں اور مکس نہ ہو اگر میں ساری کتاب اکٹھی لکھ دیتا اس کی چیپٹرز میں ڈویژن نہ کرتا تو کیا ہوتا آپ کو اپنی ریلیٹڈ انفارمیشن اس کو مینیج کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا یہی حال سافٹ ویئر کا ہے ایک ٹیپیکل سافٹ ویئر پروگرام جو کہ ڈپلوائے ہوتا ہے چلتا ہے it contains thousands of lines of codes and bigger software contains millions of lines of code یہ millions of lines of code یا thousand of lines of codes manage کرنا آسان کام نہیں ہے اگر آپ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی کلاس میں سارا کچھ لکھ دیں گے تو دیٹ از یہ کسی کے لیے بھی انڈرسٹینڈیبل نہیں رہے گا اسی لیے آپ کو آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ پڑھائی گئی تھی جہاں پہ آپ نے ڈفرینٹ آبجیکٹس میں یہ ڈیٹا ڈیوائڈ کیا تھا یہاں پہ ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آبجیکٹس میں تو آپ نے ڈیٹا ڈیوائڈ ان آبجیکٹس کو گروپ کیسے کریں اور کس آبجیکٹ سے کیا کام کرانا ہے یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس آرکیٹیکچر میں آپ کو بتائیں گے کہ لیئرز میں کام کیسے کیا جاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو کہ آپ اس کورس کے اندر سیکھیں گے اور جتنے بھی کمرشل ویب اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان میں ہمیشہ کام لیئرز میں ہوتا ہے کوئی کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی جگہ پہ سارا کام ہو جائے ونس بھی ڈیوائڈ اور سافٹ ویئر انٹو لیئر اس کی ڈیولپمنٹ کر لیتے ہیں ڈیولپمنٹ بھی ایزی ہو جاتی ہے کہ جس کو ڈیٹا بیس کا بہت اچھا کام آتا ہے ہی اور she works on the data layer جس کو بزنس لاجک کا اچھا کام آتا ہے وہ بزنس لیئر پہ کام کر لیتے ہیں اور ایچ ٹی ایم ایل جن کو بہت اچھی آتی ہے اور پریزنٹیشن فلاش وغیرہ کے جو بہت ماہر لوگ ہیں وہ ہماری پریزنٹیشن لیئر پہ کام کر لیتے ہیں so once we are done with this grouping the next step is کہ آرکیٹیکچر میں یہ پریزنٹیشن لیئر میں نے کہاں رکھنی ہے ڈیٹا لیئر کہاں رکھنی ہے بزنس لیئر کہاں رکھنی ہے میرے پاس ایک سرور یہ پڑا ہوا ہے ایک یہ پڑا ہوا ہے ایک یہ مشین پڑی ہوئی ہے اے بی سی تین مشینز ہیں کون سی چیز کہاں پہ ڈپلوائے کروں یہ بات آ جاتی ہے ٹیئرس کی ڈفرینٹ ٹائپ کے آپ نے ٹرم سنی ہوں گی single tier application two tier application three tier application N tier application یہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی اپلیکیشن کو اپنی لیئرس کو لاجیکل لیئرز جو تھیں ان کو کتنے سرورز پہ ڈپلوائے کیا ہے ٹریڈیشنلی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سنگل ٹیئر یا مونولیتھک اپلیکیشنس کی بات ہوتی ہے جیسے ابھی آپ بناتے آئے ہیں آج کے آج تک کے ساری اپلیکیشن آپ کی ایک ہی کمپیوٹر پہ ریزائڈ کرتی ہے وہیں سے فائل کی ریڈنگ رائٹنگ ہوتی ہے وہیں سے بزنس لاجک پروسیس ہوتی ہے وہیں سے ڈیٹا یوزر کو بھی پریزنٹ کر دیا جاتا ہے تو امیجن کریں جب یہ اپلیکیشن بڑی ہونی شروع ہوگی ایک ہی کمپیوٹر کی پروسیسنگ پاور اگر ویک ہے تو وہاں پہ پرابلمز آنے شروع ہو جاتے ہیں ان کے سنگل ٹیئر اپلیکیشنس کے پرابلمس ہوتے ہیں جو کہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے when we discuss about the architecture single tier application کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ٹو ٹیئر ایپلیکیشن میں سیکنڈ جو ایولیوشنری اسٹیپ تھا کہ ایک ٹیئر میں ساری اپلیکیشن ایک جگہ رکھنے کی بجائے اپلیکیشن کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ایک کو کلائنٹ کہہ دیا گیا اور ایک کو سرور کہہ دیا گیا typical client server application typical client server application کے اندر آپ کے پاس دو ماڈل آ جاتے ہیں thin client model and fat client model thin client model میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری پروسیسنگ جو ہوتی ہے میجورٹی وہ سرور سائڈ پہ ہو رہی ہوتی ہے اس مشین پہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمارا سارا ڈیٹا اور اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے کلائنٹ صرف پریزنٹیشن کے کام ہوتا ہے that is a typical web application کیونکہ آپ کا براؤزر جو ہے وہ کچھ ڈیٹا کو پروسیس نہیں کر سکتا اس کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ میٹریسز کو ملٹیپلائی کرے وہ صرف ریزلٹ کو پریزنٹ کر سکتا ہے جو میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنا ہے انہیں ڈیٹا بیس میں اسٹور کرنا ہے وہ سرور کا کام ہے تو تھن کلائنٹس کے اندر we have a small clients and we have a relatively large server لیکن اسٹل دونوں میں پروسیسنگ ڈیوائڈ ہو رہی ہوتی ہے فیٹ کلائنٹ کے اندر ہمارا کلائنٹ سافٹ ویئر بھی جو ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے یہ اگزامپل ہے ایک typical G U I based program کی جہاں پہ آپ کا گرافکل یوزر انٹرفیس جو ہے وہ کافی زیادہ پروسیسنگ کرتا ہے اور کچھ پروسیسنگ جو ہوتی ہے ہمارے سرور کے اینڈ پہ جا کے ہوتی ہے جو کہ مینلی ڈیٹا بیس میں ڈیٹا رکھنا یا ڈیٹا نکالنے کی حد تک ہوتی ہے سو تھین کلائنٹ اور فین کلائنٹ ماڈل یہ جرنلی ہمارے پاس ٹو ٹیئر آرکیٹیکچر کی ایگزامپل ہیں یہ ہم آپ کے سامنے ایک نیٹ ورکس آپ دیکھ رہے ہیں جس میں بہت سارے سرورس ہیں بہت سارے کلائنٹس ہیں اور وہ سرور آپس میں بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ایز اے کلائنٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی جو ایک پریکٹیکل اگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں وہ A T M networks ہیں A T M networks میں آپ کے سامنے اے ٹی ایم ہوتی ہے اور اے ٹی ایم سے آپ اے ٹی ایم پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسے نکال دو اتنے پیسے میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں یا میرا بیلنس کی بارے میں مجھے بتا دو اور یہ ساری کی ساری باتیں جاتی ہیں پیچھے بینک کے server so A T M acts as a client and bank acts as a server processing majorly bank کے سرور پہ ہوتی ہے تو کلائنٹ سرور ماڈل میں ہمارے پاس دو ٹیئرز ہوتے ہیں ایک کلائنٹ اینڈ ہوتا ہے جہاں پہ کچھ پریزنٹیشن آ رہی ہوتی ہے اور ایک سرور اینڈ ہوتا ہے جہاں پہ کچھ اپلیکیشن ہوتی ہے وہ اپلیکیشن جو ہے بیسڈ اپان تھن کلائنٹ یا تھک کلائنٹ ماڈل اس کا سائز بڑا یا کم ہو سکتا ہے اگر وہ تھک کلائنٹ ہے تو مے بی خالی ڈیٹا بیس انٹریکشن ہو سرور کے اوپر اگر وہ تھن کلائنٹ ماڈل ہے تو اس میں اور بھی چیزیں ہوں گی اس کے بعد جو نیکسٹ ایولیوشنری اسٹیپ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کی پروسیسنگ دو کمپیوٹرس کی پروسیسنگ یوز کر رہے ہیں ایک سرور کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں اور ایک کلائنٹ کے طور پہ نیکسٹ ایولیوشنری اسٹیپ میں اس کو فردر بریک کر دیا گیا جتنی بھی اپلیک ابھی آپ نے دیکھا ہم نے تین لیئرس ڈسکس کی تھیں data layer business layer presentation layer تو جب تین لیئرس ہو سکتی ہیں تو ان کو تین ٹیئرس پہ بھی ڈپلوائے کیا جا سکتا ہے ڈیٹا بیس سے جو لیئر کمیونیکیٹ کر رہی ہے اسے ڈیٹا بیس سرور کے ساتھ رکھتے ہیں جو لیئر بزنس لاجک پروسیس کر رہی ہے اسے ایک سینٹرل سرور پہ رکھتے ہیں جس کو ہم اپلیکیشن سرور بھی کہہ سکتے ہیں اور جو لیئر یوزر کو ڈیٹا پرزینٹ کر رہی ہے وہ جیسے آپ کا براؤزر آپ کے پاس انسٹالڈ ہے سو ٹپیکل جو تھری ٹیئر ماڈل ہے اس کے اندر ہمارے پاس کلائنٹ ہوتا ہے سرور ہوتا ہے اور ایک اور سرور ہوتا ہے یہ دو دو سرورز ہیں یہ کیا کریں ایک سرور اپلیکیشن کو پروسیس کر رہا ہے اس پہ ہماری بزنس لیئر پڑی ہوتی ہے اور ایک اور سرور ہمارے ڈیٹا کو مینج کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ ہماری ڈیٹا بیس لیئر ہوتی ہے اور آبویسلی کلائنٹ سائڈ پہ ہماری پریزنٹیشن لیئر ہوتی ہے تو یہ ٹپیکل ایک تھری ٹیئر ماڈل ہے جب ہم ٹیئرس کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو لیئرس ہم نے ڈسکس کی تھیں وہ لیئر ماڈل ٹیئر کے اوپر فٹ آ گیا ہے کہ ہم فزیکلی بھی لیئرس کو اسی طرح ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں جیسے ہم اپنے سافٹ ویئر کی لاجیکل گروپنگ کر رہے ہیں اے ٹی ایم کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ اے ٹی ایم میں کلائنٹ جو ہے وہ اے ٹی ایم مشین ہے سرور میرا بینک کے پاس پڑا ہوا ہے اسی سافٹ ویئر کو لے کے چلتے ہیں تھری ٹیئر کے اوپر آپ نے انٹرنیٹ پہ بھی بینکنگ کر سکتے ہیں میجر بینکس آج کل یہ فیسلٹی دے رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کے تھرو میں اپنا بیلنس دیکھ سکوں کیش وغیرہ ٹرانسفر کر سکوں اوبیسلی مجھے کیش نکال نہیں دے گا لیکن کیش وغیرہ ٹرانسفر میں کر سکتا ہوں تو اس میں کیا چیزیں انوالو ہو رہی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کلائنٹس آپ کے ویب براؤزرز ہیں جہاں سے آپ جا کے اپنا بینک بیلنس وغیرہ کے بارے میں انکوائری کر سکتے ہیں یہ ساری انکوائری کیونکہ ویب بیچ پہ انوالو ہے ایک ویب سرور کو جاتی ہے اور ویب سرور وہ آگے چیزیں بھیج دیتا ہے بینک کے ڈیٹا بیس سرور کو تو ڈیٹا بیس سرور پہ ہماری ڈیٹا لیئر ہوگی ویب سرور پہ وہی بات دوبارہ کہ اپلیکیشن لیئر ہوگی اور کلائنٹ پہ ہمارا کلائنٹ سارا H T T P H T M L یا کسی کے اوپر انوالو ہوگا یہ جو آپ نے ابھی تک ڈفرینٹ ماڈلس ہم نے ڈسکس کیے آئی سے رادر کوکلی ان میں سے کافی چیزیں آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوں گی کچھ نہیں سمجھ آئی ہوں گی ای میلز اور باقی چیزوں کے تھرو انٹریکٹ کر کے ہم کلیئر کر سکتے ہیں لیکن we will discuss these things in lot of detail when will cover these web application part of our course اور وہاں پہ آپ ان کی دیکھیں گے کیا ایڈوانٹیجز ہیں ڈفرینٹ لیئرس کے ڈفرینٹ ٹیئرس کے اور ان کے اوپر اپلیکیشن کو ڈیوائڈ کر کے چلانے کے ابھی تک ہم تھری ٹیئرس تک پہنچے تھے اب اپنی اپلیکیشن کو لاجیکلی اینڈ ٹیئر میں یا اینڈ لیئر میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ڈپینڈ کہ آپ نے کس طرح کی اپلیکیشن بنانی ہے اس کی کمپلیکسٹی لیول کیا ہے تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جو ویب اپلیکیشن ہم بناتے ہیں اس میں ایک presentation is just a minor part بہت سارے اور پارٹس ہیں ڈیٹا بیس انٹریکٹیوٹی ہے بزنس لاجک ہے جو کہ بہت امپارٹینٹ ہیں یہ سارے پارٹس جو ہیں these need some kind of a language کیونکہ اس میں پروگرامنگ انوالو ہے پروسیسنگ انوالو ہے اور اس کام کے لیے ہمیں پروگرامنگ چاہیے پروگرامنگ لینگویج چاہیے ہوتی ہے which can be Java which can be C sharp تو نیکسٹ لیکچر میں ہم کریں گے یہ کہ آپ کو ایک لینگویج کا انٹروڈکشن دیں گے جاوا سے ہم اسٹارٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان سب چیزوں کی اپلیکیشن کیسے جاوا میں بنتی ہے اور جاوا کو ہم لے کے چلیں گے آگے اس کے بعد تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے آج ڈسکس کی آئی ہوپ کہ آپ ان کو تھوڑا جا کے ریوائز کریں گے اپنی آئی سجیسٹ کے پروگرامنگ کی جو کانسیپٹس آپ نے پہلے سیکھے ہوئے ہیں before coming to next two three lectures آپ ذرا ان کو ریوائز کر لیں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ دوبارہ سے دیکھ لیں کلاس کیسی بنائی جاتی ہے کنسٹرکٹر کیا ہے یہ ساری چیزیں ایک دفعہ ریوائز کر لیں بیکاز اگلے لیکچرز میں ہم بیک کوئک گو تھرو کریں گے جاوا میں آپ کو ان کا سینٹیکس بتائیں گے کانسیپٹس کے اوپر بہت منیمل ڈسکشن ہوگی ہم صرف جواب میں آپ کو یہ ساری چیزیں کوٹ کرنا سکیں گے ان شاء اللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جاوا کیا ہے جاوا کی ڈفرینٹ اپلیکیشنز دیکھیں گے اور مزید بات کریں گے اللہ حافظ